السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ میری آواز آ رہی ہے نا میری آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں جی ماشاء اللہ آج کراچی میں نشتر پارک میں اجتماع ہے کراچی میں تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس کو پلے جو ہے نا وہ لائف جو ہے وہ روم میں لگا دیتے ہیں اگر یہی جاری رکھنا ہے تو اس کو ہی جاری رکھتے ہیں جیسے آپ فرمائیں ہاں جی اگر اجازت ہو تو پھر انشاءاللہ وہ لائیو جو کراچی سے نشتر پارک سے ہو رہا ہے وہ اجتماع وہ پلے کر دیتے ہیں وہاں سے نا تو یہ زاہد ابیب قادری صاحب ہیں سنی تحریک کے کنویر ہیں پنجاب کے تو یہ وہاں کراچی میں موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ کو یہ پورا وہ جو جشن ہو رہا ہے اس کی کاروائی آپ لوگوں کو سنائی جائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم آپ خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ تلاوت ہمارے تھے قاری ضیاء ملک نہیں صاحب بڑی پیاری تلاوت قاری صاحب پہلی دفعہ سنی تحریر کے اس کانفرنس میں اور اس جلسے میں تلاوت کے لیے تشریف لائے ہیں قاری صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا اچھا پڑھ رہا تھا کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا نہیں میں دیکھ رہا تھا لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے مگر چونکہ سیز اور آواز میں تھوڑا فاصلہ ہے تو آواز بہت کم آ رہی ہے ذرا زور سے کہتے قاری صاحب سننے کے لوگوں نے کہا تھا سبحان اللہ مطلب پہلے سارے نہیں بول رہے تھے ابھی سارے سارے نہیں اس کا مطلب ہے جب سارے بولیں گے تو اسٹیج تک آواز آئے گی اور اگر سارے نہیں بولیں گے تو اسٹیج تک آواز نہیں آئے گی اس لیے اول اور آخر جب کوئی بات اچھی لگے تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز یہاں تک آتی رہنی چاہیے ذرا کیسے بتائیے سبحان اللہ بہت شکریہ علماء کرام اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں موجود میرے پایا کی طرف کرسی پر تشریف لا چکے ہیں سنی تیری کی پولیٹیکل رینج سنی تیری کے لیگل ایڈ کمیٹی جن کے کنوینر سنی تیری علماء بورڈ کے اراکین اور کا بھی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں مزید تشریف لا رہے ہیں ان تمام احساس کے لیے سبحان اللہ میں اپنے سے سے ناطر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں آپ حضرات محبت آپ کی سبحان اللہ کی گون اور اس آواز میں محرم جنانا محبوب رہ رہا ہوں آپ کی گزارش ہے کہ تشریف لائے اور آپ کی اس جانکاری جذبہ کانفرنس میں ناصر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کر کے اپنی حاضری نش پارک سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگوائے محرد جناب محبوب رانا صاحب سبحان اللہ

بدن مندر لا نی بوبا پہلے پیار جو بب بدن نا میری بوبا ممبر مندر بتا کک مندر نا نی بوتا

سن چلن ملا نوی ہوگا نی نس میں او چلن میلا ہوگا محسوس کے بنا بوا کفن ملا نہیں بولا مینا فن میلا نہیں ہوتا بولا سے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے بلا ہوتا کفن میلا صلی اللہ علیہ وسلم آکر ہمارا رہے تھے آج کی کے آغاز میں محترم سانا مترمج نارا رہا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم فرما پراتما کی اپنی حالی رسول کریم کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگوائی سوچے اب میں اپنے سے کم کم کم کم ہوں نام کے دینے جا رہا میرے بھائی محمد سلیم کے سے بہترین ساتھی ہیں ہیں علامہ مولانا چھوٹی عمر میں آئے صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم پیش کرنا رسول پڑھنا شروع کی اور اس محمد علی رضا میلادی میلادی نام نام تھا کہ گراؤنڈ میں میں میلاد مصطفیٰ کی یاد ہونے سے پڑے گئے محمد علی رضا محمد علی رضا میلانی سب سے وسلم اور ترانہ علیہ سنت پیش فرما رہے تھے محترم مہراب کم سن سنافا علی رضا میلادی صاحب آپ کی ناشری کے دوران میرے سفیری پر اہل سنت کی انتہائی معروف محترم شخصیت آج کی سجیو شاہ کا لندن میں آپ تشریف لائے محرم الگ میاں عبد الفارق بندی شریف سنت پاکستان اور آپ کے ساتھ کی کانفرنس میں تشریف لائے محرم اللہ مفتی محمد جان نہیں صاحب صدر مرکزی جماعت سنت میں آپ کو آج کے شان کانفرنس میں سن میری کی جانب سے اسٹیج پر خوش آمدید رہتا ہوں اور دوران نات میں سن میری کی مرحومی قیادت محرم بھائی محمد شاہد غوری صاحب آج کے اسٹیج پر جاری خانہ میں مصطفیٰ کے اسٹیج پر تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید رہتا ہوں شب میری مرکزی رہنما بھائی محمد شکیل کالی صاحب میرے بیٹے پر تشریف لایا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت علامہ مولانا گرو محمد لاشاری کا تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سنی میرے لیے سیاسی کمیٹی کی مدد میں مروبہ والانا کا تشریف لایا سنی میرے لیے لیگل کمیٹی کے محترم میں سہیل میرے گرو کا تشریف لایا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سنی میرے کے محترم جناب علامہ ہماری مہاراج الدین سرکاری صاحب سرحد سے نمائندگی کے لیے تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب محمد علی جدت صاحب تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ان موسمی مہمان مہمان آنے والا گرادی کے لیے ذرا جوش نارا میں استقبال فرما دیجیے نارے نارے میں اپنے سے تکاری کے سامان کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اسٹیج سے پہلے لطیف سن گئی صبح بلوچستان کے کنوینر محترم جناب محمد علی جدید صاحب کے دعوت کے ساتھ دینا چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج اس اسی جانسارہ نے مصطفیٰ رام محمد سے خطاب فرمائے محترم جناب محمد علی جدید صاحب کنوینر صوبہ بلوچستان سن گیری فوج اللہ شیخیم اسمان محترم جناب محمد شاہد غوری صاحب محترم جناب محمد شفیع قادری صاحب محترم جناب ربر خالد صاحب محترم جناب مفتی محمد جان نعیم صاحب سنی تحریک پنجاب کے کنوینئر شاداب رضا مصطفی سنی تحریک سندھ کے کنوینئر نور احمد قاسمی صاحب حضرت مولانا مفتی فضر صاحب مغلو عوان صاحب سید حبیب شاہ جیلانی صاحب اور میرے دیگر مفقر اسلام علماء اہل سنت سنی دہلی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان سب سے پہلے السلام علیکم میرے قافلے میں شامل کوئی کم ضرب نہیں میرے قافلے میں شامل کوئی کم ضرب نہیں جسے زندگی ہو جائے وہ یہیں سے لوٹ ہو جائے وہ یہیں سے لوٹ ہو جائے عزیزہ نے گرانی اصل خطاب سربراہ سنی لہری محمد سروت اجازہ کا ہوگا اور دیگر علماء اہل سنت کا ہوگا میں صرف حاضری لگانے آیا ہوں عزیزہ کرانی سنی تحریر کا آج کا یہ نے مصطفیٰ کا منظرن جو منن کے وزیر ہے ہم آج سنی تحریر کے غیور کارکنان مرغ بھر سے تشریف لائے ہیں آج ہم اپنے قائد سنی تحریر محمد سلیم قادری سربراہ مصطفیٰ محمد عباس ہے محمد اکرم قادری اور افتخار بھٹی سمیت دیگر تمام شہدائے میلادی مصطفیٰ کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہدا کے میرے مشین کو اپنی حل آخری کچرا بہار بہر ان شاء اللہ اس مشن کو فائیو کریں گے عزیزہ نے گرامی میں اور دشمنان اہل سنت کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ سوچا سربراہ تحریر اور ہمارے مقررین سے سنتا ہوں میں میں نے سنا ہے مقررین سے وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ اٹھاؤ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں دوسرا ہاتھ لگاؤ نعرہ رسالت لگاتے ہیں نہیں نعرہ تکبیر کے بھی دونوں ہاتھ اٹھنے میں شرط بنا نہیں ہے اصل میں اس کی وجہ بنیادی طور پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے ایسا نہیں کہ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ اٹھانا ہے دوسرے کے لیے فتوا نہیں ہے ایسا نہیں مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ہاتھ اٹھتا ہے نا ہاتھ اوپر جاتا ہے تو آواز بھی اوپر جاتی ہے اگر آپ کو یقین نہ یا پریکٹیکل کر کے دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر تھوڑا فرق پڑا ہے اگر ایک ہاتھ اٹھنے میں فرق پڑتا ہے تو دونوں اٹھیں گے تو زیادہ فرق پڑے گا میں دیکھتا ہوں کتنا فرق پڑتا ہے نہ ادھر والوں سے تو میرا گلا ہی ہوئی تو کرسی پہ بیٹھے ہیں کرسی تو کرسی ہوتی ہے کیسی بھی ہوئی نارے ویر نارے سال اگر آپ کی خطاب فرما رہے ہیں جان سارا جو سفا کا محمد علی جگہ آپ آپ صبح صبح بلوچستان کے کمیشنر میں آپ کی خطاب کے دوران محترم جناب غلام محمد نمن صاحب تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں بھائی محمد عباس قادری صاحب کے برادر محترم جناب فیاض بھائی تشریف لائے محترم جناب قاری محمد عبد الرحمان صاحب ڈیرا اسلائی کے ڈویژن کمیشنر تشریف لائے محترم جناب محبوب علی شہدو صاحب محترم بلال قادری صاحب محترم جناب مجاہد الرسول صاحب لاہور ڈویژن کے کمیشنر آپ تشریف لائے محترم جناب محمد جمال حسین صاحب آپ آپ آپ آپ تشریف تشریف تشریف لائے لائے لائے محترم محترم ڈاکٹر شاہد صاحب صاحب ایڈیٹر نور احمد میں تمام کو آج اس جانا مصطفیٰ کے کے پر دلی اچھا آئین سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اب میں اپنے پر کے ساتھ لے جا رہا ہوں محترم جناب میں را مولانا قاری نراج الدین سرکاری صاحب آپ نمائندے بھی کریں گے محرم جناب انعام اللہ قادری صاحب جو کہ ہمارے صوبہ سرحد کے کنوینر ہیں ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آج کے ہندوستان کا کانفرنس میں تشریف نہیں جا سکے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفائی کا اللہ آج کا نشر فرمائے وہ تشریف نہیں جا سکے محرم جناب انعام اللہ قادری صاحب اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے پشاور سے حضرت علامہ قاری راجا جی سرکانی صاحب ان کی نمائندگی کے لیے تشریف لائے ہیں آپ وکیل بھی ہیں مرکزی مسجد کے بہت مدد ناراضگی سرکاری نے پارکدی اور آج کی دانے ستارا بنا اور دو تین میں آپ کی خدمت میں کچھ کو میں چند گزارشات پیش کروں گا انشاءاللہ عزیزان سنی تحریک دارن پروگرام جاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کدی تمام دا دا یو قسم تجدید عہد دے

او زمان تا حق اهل سنت و جماعت داگی دبرائی او داگی دا حقوق و دا مخبوران دا طور پائے دا قبلی ویلو دا تویدون دا ریز نرے کرے نو انشاء اللہ عالم من کا منا احض شسیر بکراتی کی نا لکہ سرنگی شسیر سبسنگی شسیر سبسنگی شسیر سبسنگی شسیر

نور مدد میڈیکل دخالی

محترم جناب اکرم رضا قادری صاحب اکبر رضا قادری صاحب کنڈر حیدرآباد محترم جناب مفتی عبدالعظم ہزاری صاحب اور محترم جناب حضرت علامہ عباس باری صاحب محترم جناب قاری محمد ادری صاحب محترم جناب علامہ قاری صاحب رکن سندھ تحریک علماء بورڈ حضرت علامہ انصر نئی صاحب رکن سندھ تحریک علماء بورڈ آپ حضرات تشریف لائے میں آپ کو آج کے جانا خانانی مصطفیٰ خان سے خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اپنے دل سے گزارش کرنا چاہوں گا بھائی محمد شاہد علی صاحب مرکزی رہنما سنیل آپ چند تنظیمی اور تربیت کی جملے کہنے کے لیے تشریف لائے محفوظ مینارا کاری محفوظ مینارا مرکزی رہنما سنی تیری شاہد علی صاحب نارائن نارائن صاحب محفوظ مینارا شاہد علی صاحب میں نے کوئی ادارہ خیال نہیں کرنا بلکہ میں تمام وہ کاراندار جو اشاروں پر موجود ہیں اور وہ کارخار وہ شعبے کانفرنس جو کہ سیکورٹی کے بڑھائی سے گزر کے ہیں اور نصر آباد کے مین گیٹ پر جمع ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سربراہ اپنی تحریر محمد سرور اعجاز قادری صاحب بہت زیادہ دس بارہ منٹ میں نشرت عمد پہنچنے والے ہیں محترم جناب مفتی محب الرحمان صاحب وہ بھی دس بارہ منٹ میں پہنچنے والے ہیں اور بے شمار علماء ایل مشاعر اعزاز ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں تو سنی تحریر میں نے سنی دہلی کے تمام سنی دہلی میں متوجہ ہو کہ ہم نے اہل سنت میں جو مقام حاصل کیا ہے اور تار سنی دہلی جو صرف صرف اور اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں تو لہٰذا سبرہ سمندر گہرے محمد آجیو صاحب جلد میں تشریف لانے والے ہیں تمام اپنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے جلسے میں پنڈال میں تشریف رکھے تاکہ ہمارا نظر پہ نظر آئے اور میں جناب جمعیت ہوں پاکستان کے اندر سارا ڈاکٹر زیادہ محمد زبیر صاحب کو خوشحال آمدید کہتا ہوں اور تمام جتنے بھی لوگ اس موجود ہیں وہ تمام تمام جذبہ جہاں میں تشریف رکھیں گے تاکہ کرام کا علماء کرام کا کسبا شروع ہو سکے اور ہمارا نظم و درد وہ نظر آ سکے اللہ رب و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس قرآن کو اس جلسے کو اس عظیم الشان پاکستان بچاؤ جان و میں مصطفیٰ کانفرنس کو وقت پر شروع کریں اور وقت پر ہی ختم کریں تمام ذمہ دار ایک مرتبہ پھر اپنی اپنی ذمہ داریوں کے نبھاتے ہوئے جو لوگ پار کے مین گیٹ پر جمع ہیں اور سیکورٹی کی اس کے گزر چکے ہیں وہ پنجاب میں تشریف رکھے ہیں میں ایک کا پھر گزارش کرنا چاہوں گا ان کارکنان سے جو اسکول پر جو مرکزی گیٹ پر کھڑے ہیں برائے کرم لوگوں کو گیٹ پر کھڑا ہونے سے منع کریں یہ سیکورٹی کے بعد سے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے برائے کرم وہ احساس جو چیکنگ کے مراحل سے گزر چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ گیٹ پر قدم کھڑے نہ ہو پھر مسلمان جائیں گے ضرور ان خوشی جائیں گے اسی لیے جان مدد کا انعقاد ہو چکا ہے اگر آپ آپ خبر کریں گے تو بعد سے بعد میں اندر آنے میں پریشانی کا سامنا ہوگا اور مجھے بار بار کریں گے آ رہے ہیں کہ بات سے کہیں گے وہ اندر محسوس جائیں گے آپ اور آپ کے لیے ضرور گزارش ہے وہ جو بیٹھ کر کے بڑے ہوئے لوگوں کو اگر بنانا اگر بنانا بنا دیں تو اس کے بعد دوسرا کام کالا لال کی نہیں نہ کرنا پڑے اور اگر ہم نہ دیں گے ان سے گزارش کرنا ہوگی بڑھائی کرانا مرد بھی دے رہے ہیں چھوڑ کر کے آرام سے ہو اور کارانہ کھیتی کے کے مراحل لوگوں کو کو دعا انہیں آسانی سے سے برائے کرم آگے کی جانے سننے کوشش کیا ہے کہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت جاری ساری ہے میرے پر اگر علامہ مولانا لایا اس میں انجمن علماء اسلام پاکستان پاکستان تشریف تشریف تشریف تشریف لائے لائے لائے لائے محترم محترم جناب جناب مزدور احمد صاحب صاحب صاحب کی سیکرٹری آپ آپ کو کو خوش خوش آمدید آمدید کہتا کہتا ہوں ہوں مفتی عبد العلیم ہزاری ہمارے کے کے کے آباد کمیڈر حاجی خیر محمد میں نے تمام شان پر جن خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے سے لینے والا اگلے نمبر کے بات میں کتاب لینے جا رہا ہوں مرحاج القرآن کے محرم جناب مفتی ارشاد حسین صاحب کو گزارش کر رہا ہوں مشہور لائے اور آج کی کارکرم میں میرے خلاف کروایا محرم جناب مفتی ارشاد حسین صحیح صاحب مرحاج القرآن کو لگانا ہوگا ہیں سب سے پہلے خوش اب کے اندر دوسرا نظر ہے اور جب دشمنی جھولا دشمن مسکا اور دشمن دین کے ساتھ ملے تو پھر وہ سخت ہے اور ان کے سامنے بن جاتے ہیں میں اپنی بات ہوا پیغام پر دوستان مدرم میں جو پیغام میں آج کے پلیٹ فارم پر سنی کے ب کون کے ذریعے سے آپ بتا دکھانے آیا ہوں یہ کیا کام شام کا بس اللہ کی مدد جو لاگی امانت ہے اور یہ امانت آپ کٹپروں کو لگا ہوں کہ آج کچھ منانے کے لیے کترا رکھتا راستہ اور روزہ منانے کے لیے میں اسی پر ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کے جاننے میں جائے گا اتنا ہی ہوئی میرے بہت ہی بارے میں شریر کروا رہے ہیں جو آپ میرے اندر کا سارا کا بتا رہا ہمیں پرانی رشیلی کے کر

اور میرے پاس علماء کرام کی ایک کثیر لسٹ موجود ہے خطابات کے لیے میں اپنے تمام موجودین مہمانوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جتنا کم مدد دے سکے اتنا کم مدد لیں پانچ سے سات منٹ ہر مقرر کے پاس وقت ہے اگر وہ وقت کا خیال رکھیں گے تو ہم ان کے انتہائی مشکل ہوں وہ کارکنان جو طور پر موجود ہیں اور وہ احباب جو سوچ پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو جو اپنی ضرورت کی چیز خریدے اور خریدنے کے بعد رائے کرم وہاں کھڑے نہ رہے بلکہ آ کر پنڈال میں تشریف رکھے آپ کے خطاب کے دوران میرے اسٹیج پر تشریف لائے محترم جناب قاسم ہزاری صاحب آپ کا تعلق مطلب حوصلے سے ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال جانے سارا مصطفیٰ کا نمبر سے موقع بانی سنی کہہ رہے قائد سنی کہہ رہے بھائی محمد سلیم قاری شہید رحمت اللہ تعالی کے موضوع پر آپ کی ذات کے حوالے سے ایک کتاب شائع ہوئی اور اس میں مرتبہ وسیع کے محمد قاسم مدانی صاحب کا بہت بڑا کردار اور تعلق ہے آپ نے اس میں بڑی محنت کی میں آپ کو شکلا شامل کہتا ہوں تنظیم طلباء سنت کے مرکزی صدر محمد جناب عبد المالک صاحب کا شکلا ہے